شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بخص کے بیچ ڈالتے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکتے اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے